حدیث کس میں کتاب ایمان میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے مر رہا من منکرن تم میں سے جب بھی کوئی انسان منکر منکر غیر شرعی غیر شرعی امر چاہے بدعت کی شکل میں ہو حرام کی شکل میں ہو ناجائز کی شکل میں ہر وہ چیز جو خلاف شرع ہو مراد ہے کہ غلط چیز جس نے بھی کوئی غلط چیز دیکھی <clears throat> اسے چاہیے کہ فل یوگئی رو بے ادھی اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے کس سے مٹائے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاں نہیں ختم کروں اللہ اکبر اپنے ہاتھ کا استعمال کرو اپنی طاقت کا طاقت سے مٹاؤ یہاں ایک بات یہ بھی بتائیں ایمانداری سے بتائیں اگر بچہ کوئی شیطانی کرے تو کیا آپ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے دو ایک ہاتھ اگر تھپڑ رسید کرنا چاہیں تو رسید کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں لیکن آج ایسے اسکولوں میں یا ایسے فلمیں دیکھتے ہیں ماشاء اللہ نہیں بچے مارنے سے کیا ہوتے ہیں بگڑ پتا نہیں تمہارے باپ نے تم کو مارا تھا تم اپنے باپ کے لیے بگڑے تھے کہ سدھرے تھے ہاں؟ سمجھ گئے نا بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی باپ نے جو کر دیا جوان بیٹے کی ہمت نہیں کرتی کہ نہیں کروں گا کیوں باپ نے اچھی طرح سے خبر گیری کی ہے اور آج اتنا بڑا بچہ ہو باپ کہے تو ایسے گھیور کر کے دیکھتا ہے سمجھ گئے نا یہ کیوں لا ترفع عنہم اشاک ادب واخفہم واقف ہوں اے معاذ بچوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ڈنڈے کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرنا واقف فی اللہ اور اللہ کے معاملے میں ان کو ڈرانا اور ایک تبرانی کی روایت الس سوتا ڈنڈے وہاں ٹانگنا تاکہ بچوں کو نظر آئے تاکہ سمجھ جائے کہ شیطانی کرے گا تو ڈیڈی ڈنڈا ڈھونڈے گا نہیں بلکہ ڈنڈا بازو میں رکھا ہوا ہے مقصد ہڈی توڑنا نہیں تھی آداب سکھلا رحمت المین ہے لیکن کیا فرمایا مورو اولاد بسنا وہ ابنا علیہ وزرے ابناؤ اشر سنین سات سال کے بچے ہو جائیں زبان سے نماز کی تاکید کرو اب سوتا نہ چھوڑ دو کھیلتا نہ چھوڑ دو نہیں امتحان ہے بچہ یاد کرا یہ نہ چھوڑو نماز پڑھو اس سے اور دس سال کا بچہ پہنچ جائے نماز نہ پڑھے تو تھپڑ رسید کرنا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے آئندہ کبھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہ کرے رحمت اللہ عالمین تو ایسی تنبیہ کرنے کا حکم دیں اور آج جب یورپ کی فلمیں ہم نے دیکھی اور وہاں کے ریٹرڈ ٹیچر ہمارے مدرسوں میں تو نہیں نہیں بچوں کو مارو بچے مارنے سے اور میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو باپ کہتا ہے بچے مارنے سے خراب ہوتے وہ ذرا بیٹے سوچے کہ اپنے باپ کے لیے وہ بگڑا ہوا تھا کہ سدھرا ہوا تھا اس کے باپ نے تھپڑ رسید کیا تھپڑ مارنے سے تم سدھرے کی بگڑے خود اپنا انجام سوچ لو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب ہے کہ منکر اپنے گھر سے انسان ہاتھ کے ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہے یستتی اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں تو کیا کرے فبے زبان سے سمجھ گئے نا اگر ایسی حالات ہوں کہ دستور زبا بندی ہے کیسا تیری محفل میں یا تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری اگر ایسے حالات ہیں دوستو ایسے حالات تو اللہ نے فرمایا اگر زبان سے زبان سے بھی نہیں تو فاب قلب ہی کس کے ذریعے دل سے مٹانے کا کیا مطلب ہے نفرت بس نفرت تو گھر بیٹھے یہ ٹھان کے رکھو جس دن موقع ملے گا چھوڑو چھوڑا نجوم ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا کمباد آپ لوگوں کے سامنے میں نے اللہ کی قسم میں ایک دن کوئی زبردست روائی تمہارے سارے خداؤں کے ساتھ کرنے والا ہوں پہلے سے بتا دے رہا ہوں اور اس دن کروں گا جس دن تم کو اکیلے چھوڑ کر کے ٹھیک ہے نا ہاتھوں سے بٹایا یہ مطلب نہیں کہ ہاں برا سمجھ وہ تو برا سمجھنا ہی ہے لیکن جہاد کہاں ہوا جہاد یہ ہے کہ ٹھیک ہے لیکن جس دن اللہ نے طاقت دیا موقع دیا بہرحال اس برائی کو ہم ختم کر کے چھوڑیں گے اللہ فرمایا دوسری بات یہی کیا ہے یہی ایمان کا سب سے کمزور درجہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو امر بالمعروف و نہیں المنکر کا فریض ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمت والا یہ گول مول بات ہے نہیں نہیں بھائی کیا بتائیں زمانہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بچوں پر گھر والوں پر دباؤ ڈالنا یہ ماحول اجازت نہیں دیتا ہاں؟ ایک صاحب ہم کو ولیمے بلائے میں گیا تو شادی کھیمے قریب پہنچا تو بڑی ڈھما ڈھم کی آواز آ رہی تھی سمجھ گئے نا حاجی صاحب ہیں نمازی صاحب ہیں ہر رمضان کا آخری اشرا ہر ہمیں گزارنے والے ہیں ہندوستان میں بڑے بڑے مدرسے اب درس والے تھے بلائے چلا گیا وہاں پہنچا تو آواز تو میں دور سے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ انڈین ڈانسریں بلائی گئی ہیں اور ناچ رہی ہیں میں واپس آ گیا شیخ صاحب آپ پہنچے نہیں آپ کے ہاں ڈانس ہو رہا ہے جہاں ڈانسریں ناچتی ہوں ہم نہیں جاتے ہم نے سیدھا جواب ایسے دیا سیدھا جواب ایسے دیا بہرحال آئندہ کے لیے تو مٹ گیا لیکن کہتے کیا ہے وہ کہتے کیا ہے اصل میں شیخ صاحب کیا بتائیں عورتوں کا مسئلہ رشتہ داروں کا نہیں بھی چاہو تو کچھ نہ کچھ ان کی رعایت کرنی پڑتی اللہ اکبر

اتک سو اللہ و حق و تخشا زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رسول نے سوچا اگر زینب سے شادی کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے یہ فکر دامن کے ایک مرتبہ زندگی اسے حضرت کہتی ہیں اگر اللہ رسول قرآن پاک کی آیت کوئی چھپائے ہوتے تو یہ چھپاتی اتکشنہ سول و حق و اللہ نے فرمایا اے نبی آپ سوچتے ہیں اللہ کیا کہے لوگ کیا کہیں گے اور اللہ نے حکم دیا زینب سے شادی کریں لوگوں کی کہنے کی فکر اور آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کیا کہے گا اس کی فکر نہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے آسمانی شادی کر دی جائیں ولیمہ کریں اب آپ میرے بھائی تو کیا ہونا چاہیے امر بالمعروف نہیں المنکر میں ذرہ برابر انسان آگے پیچھے نہ ہو بلکہ اللہ کا پیغام حق جو ہے فسدہ بے ماتو عمر انل انل جاہل مشرقین مشرقین ہے انل اے نبی آپ کا کام کھول کھول کر کے بیان کر دینا اور بیکار قسم کی افواہ اڑانے والے اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے لا لومتا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں یہ سوچیں کہ اللہ کا فریدہ نہیں ادا کریں گے تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے